مرگ سے روانہ ہونے کے بعد قطبہ بن مسلم نے فوج کو بہت کم پڑاؤ کروایا وہ جلد از جلد مگر راجداری کے ساتھ بخارا کے گرد و نواہ میں پہنچنا چاہتا تھا اس کی کوشش یہ تھی کہ اس کی کی کوچ اطلاع دروان خزا کو اس وقت ملے جب مسلمان فوجیں کے گرد و نواہ میں پہنچ چکی ہوں لیکن اس کی تمام احتیاط کے باوجود اس کے کوچ کی اطلاع دروان خزا تک پہنچ چکی تھی اور وہ مکمل تیاری کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بخارا میں قلعہ بند ہو گیا تھا اس کا ارادہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ قلعہ بند ہو کر کیا جائے لیکن اس کے سالاروں نے اسے مشورہ دیا کہ مسلمان فوج کا مقابلہ قلعے سے باہر نکل کر کرنا چاہیے چنانچہ دروان خدا نے اس مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا اس نے دیگر علاقوں سے بھی اپنی افواج اکٹھی کر لی جن کی مجموعی تعداد چھ لاکھ بنتی تھی دروان خدا مسلمان فوج کے مقابلے کے لیے ہر طرح سے تیار تھا اور قطبہ بن مسلم اس بات سے بالکل بے خبر تھا جب قطبہ بن مسلم بخارا کے پاس پہنچا تو اسے اطلاع ملی کے دروان خزا اپنی فوج کے ساتھ بخارا سے نکل کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ہر طرح سے تیار ہے اگرچہ یہ خبر قطبہ بن مسلم کے لیے حیران کن تھی کیونکہ اس نے مسلمان فوج کے کوچ کو ہر طرح سے خفیہ رکھنے کی کوشش کی تھی لیکن اس نے اپنے حواس کو قابو میں رکھا اسی دن نیزک بھی اپنی فوج لے کر مسلمانوں کی مدد کے لیے آ گیا جس سے مسلمان فوج کی مجموعی تعداد پچاس ہزار کے لگ بھگ ہو گئی لیکن چھ لاکھ کے مقابلے میں پچاس ہزار بہت کم تعداد تھی لیکن قطبہ بن مسلم فوج کی نفری کی کمی کو دیکھ کر جنگ سے منہ مو موڑنے والوں میں سے نہیں تھا اگلے دن دونوں فوجیں آمنے سامنے آرا ہو گئی ایک طرف چھ لاکھ کا کثیر لشکر تھا جبکہ دوسری طرف صرف پچاس ہزار کا لشکر تھا جنگ شروع ہوئی مسلمانوں نے خوب خوب داد شجاعت دی لیکن ان کی قلیل تعداد چھ لاکھ کے لشکر کے سامنے ایسی ہی تھی جیسے سیلاب کے سامنے گھاس پھوس اور آخرکار مسلمان فوج کے پاؤں اکھڑ گئے قطبہ بن مسلم اس صورتحال کے لیے پہلے سے تیار تھا چنانچہ اس نے اپنی فوج کی نفریز ضائع کرنے کے بجائے اپنے دستوں کو کئی کوش دور اکٹھا ہونے کا حکم دیا مسلمان دستوں کا اکٹھا ہونا اگرچہ مشکل تھا کیونکہ دشمن ان کا پیچھا کرتا آ رہا تھا لیکن کچھ بھاگ دوڑ کے بعد کتبہ اپنے دستوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گیا دربار خزاں نے جب مسلمانوں کو دوبارہ اکٹھے ہوتے دیکھا تو اس نے اپنی فوج کو مسلمانوں کا پیچھا کرنے سے روک دیا قطبہ بن مسلم یہ بھی جان چکا تھا کہ دروان خزاں کی فوج سے لڑنا اس وقت عقل مندی نہیں ہو سکتی چنانچہ اس نے اپنی فوج کو مرگ کوچ کرنے کا حکم دے دیا یوں اس جنگ کا خاتمہ مسلمانوں کی پسپائی پر ہوا اس جنگ کے بارے میں کسی تاریخ میں واضح تفصیلات نہیں ملتی